سیدی حضرت کا بہت پیارا کلام جس کے ہر شعر کے آخر میں آتا ہے ہم ہم مل پڑے گا گے انشاءاللہ بہت لطف ملے گا فرماتے ہیں پاٹ وہ کچھ دھار کچھ زار ہم کچھ دھار یہ کچھ دار ہم پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم یا الہی کیوں اترے پار ہم پاٹ وہ کچھ زار یہ کچھ زار ہم کس بلا کی میں سے ہے سر ہم کس بلا کی میں سے ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم پاٹ وہ کچھ جا کچھ زار ہم اور تم کرم سے مشتری ہر عیب کے تم کرم سے مشتری ہر عیب کے جن سے نام قبول ہر سے نام کبو ہے بازار ہم دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم آقا دشمنوں نظر میں خار ہم دو ستوں کی بھی نظر میں خار ہم دو ستوں کی بھی نظر میں خار ہم اپنی رحمت کی طرف اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم جان ہم بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کرے سرکار نظر کرے اپنی رحمت کی طرف دیکھے ہو زو اپنی رحمت کی طرف دیکھے ہو زو جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں ہم اپنے کوچے سے نکال

رہوں گا یا رسول اللہ ہے تو حد بھر کے خدائی خار ہم ہے تو حد بھر کے خدائی خار ہم اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر رے ٹکڑا کری ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کری ہے سفی کے بال میں حقدار ہم سفی کے بال میں حقدار ہم ہے سخی کے بال میں حقدار ہم با عطا تم شاہ تم لاچار ہم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہما لکھ کے ابھی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کیونکہ کنجیاں دی کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکوں مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بن چھوڑ کے صدقہ تیرا با عطا تم شاہ تم مختار تم با عطا تم شاہ کہ جس کے حق میں جو آپ فرما دیں وہ اس کے لیے شریعت بن جاتا ہے آپ چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی ٹہنی پکڑ کر چلنا شروع کریں تو وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو درختوں کی ٹہنیوں کو لے کر آپس میں ساتھ ملائیں درخت ساتھ مل جاتے ہیں پھر جدا کریں درخت جدا ہو جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی چٹان کی طرف اشارہ کریں تو چٹان اپنے مقام سے ٹوٹتی ہے تیرتی تیرتی پانی سے کنارے پر آتی ہے آپ کی ذات کی آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے اور پھر دوبارہ تیرتی تیرتی پانی سے اسی پہاڑ کے پاس جاتی ہے جہاں سے ٹوٹتی ہے وہیں پر جا کے لگ جاتی ہے کیا اختیار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فرما رہے ہیں تم جان ہاں، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے را تیرا خوش روا عرش پہ اڑتا ہے تیرا کون سرکار کی تمہیں بنایا پھر کیوں نہ کہوں با عطا تم شاہ تم مختار تم آقا ہم بے نوا ہم زار ہم لا چار ہم زار ہم لا چار اور مدینے کے کتوں کے بارے میں سگانے اونچائے طیبہ کے بارے میں سعید آلزت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں دل کے ٹکڑے سگانے کو چائے دلدار ہم سگانے کو چھ دل دار ہم ہے سگانے کو چھ دل دار غار سو غار ہیرا ان کی بلندی کتنی ہاں، ہاں۔ ان کو تصور ملا کر سیدی اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں حاکہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے واہ واہ واہ قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم چاہتے ہیں کچھ زار اور اس پورے کلام کے اندر سعید اعلیٰ جس نے ہر شیر کے آخر میں ہم ہم ہم کا لفظ استعمال کیا اور آخر میں اپنے آپ کو کس طرح جھنجھوڑتے ہیں کہ ہر شعر میں اپنے آپ کو کہتا ہے ہم ہم ہم آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہم کہہ رہا فرماتے ہیں ان کے آگے دعوائے ہستی رضا ان کے آگے ہستی رضا ارے کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم ان کے آگے تاوائے ہستی رضا رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم پاٹ وہ کچھ جار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے